دوسری سند سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عرفہ کے دن اپنے بھائی عبید اللہ کو کھانے کے لیے بلایا لیکن انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں یہ سن کر انہوں نے کہا تم لوگ تو دوسروں کے پیشوا اور اہل بیت ہو اسی وجہ سے تمہاری اقتدا کی جاتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو دودھ منگوا کر پیا تھا حدیث نمبر انتالیس سو نوے مسند احمد